First of all you have to know what the scientific method of discussion جو وہاں کیا لوگوں نے وہ سائنٹفک میتھڈ ہی کو نہیں جانتے وہ یہ بول رہے ہیں بول رہے ہیں وہی تو مشاعرے بسا مسا ہوتا ہے اٹ واز لائک اے مشاعرہ اٹ واز ناٹ سیمینار میں نے یہودیوں کو اس میں شرکت کی یہودی جانتے ہیں کہ سائنٹفک میتھڈ کیا ہے مسلمان جانتے ہی نہیں یہودی جو ہے بہت زبردست لوگ ہیں اور عربوں کی بڑی غلطی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا تھا کہ ان کے فلسطین میں بہت ہی لرنڈ لوگوں کو بھیج دیا جن سے انٹرنیشنل کر کے لیکن عرب جو ہے دشمن بن گئے یہی کرائسس ہے کہ سب کو دشمن بنے ہوئے امریکہ دیش بنے اسرائیل دیش بنے آر ایس دشمن دیکھیے کرائسس یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہمارے لیڈروں نیگیٹو تھنکنگ پیدا کر دی negative thinking against law of nature ہے کیوں جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کی پلاننگ تک ہوتا ہے تو یہ جو ہوتا ہے کہ کسی سے آپ کو شکایت ہو گئی کسی سے آپ کو کچھ لوگ ٹوٹ پہنچ گیا دیتے اکارڈنگ ٹو تو لا آف نیچر کیوں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جھجھوڑا جائے آپ کے مائنڈ کو اویکین کیا جائے آپ کہتے ہیں دشمن ہے دشمن وہ کرائسس نہیں ہے وہ that is phenomena of competition آپ کرائس کو کہتے ہیں یہ پورا ورلڈ جو چل رہا ہے اللہ کے نقشے پہ چل رہا ہے اللہ کا نقشہ جو ہے that is based on competition challenge یہ کرائس نہیں یہ چیلنج ہے یہ جب آپ کو چیلنج کے طور پر لیں گے تب آپ کو میٹ کرنے کا ذہن پیدا ہوگا اور آپ کرائسس کریں گے تو آپ نیگیٹو ایک نیگیٹو نام دے رہے ہیں اس کو کوئی رہے نہیں مسلمان جانتے نہیں کہ دنیا چیلنج پر چل رہی ہے ساری دنیا اور بچتا کے سارے مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے آلنا ٹائم بھی کو آلنا ٹائم بھی میں دیکھ پہلا انسان ہے جس نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا اس لفظ استعمال کیا چیلنج ریسپانس میکینزم چیلنج آتا ہے آپ ریسپانس دیتے ہیں اور پھر ایک چیز برج کرتی تھرڈ چیز برج کرتی تو مسلمان جانتے نہیں کہ چیلنج ہے وہ ریسپانس نہیں دیتے مسلمان صرف ریئیکٹ کرنا جانتے ریسپانس کرنا جانتے مثلاً دیکھیے کل کی بات میں کرتا ہوں کل ایک صاحب میرے پاس آئے انہوں نے بتایا کہ ساؤتھ انڈیا میں کہ ایک مسلم ایڈیٹر ہے مسلم وہ پرچہ نکلتا ہے تو جو پولیس آفیسر وہاں کا تھا اس اس نے ان کو بلایا اس کہا کہ میں انکاؤنٹر کر کے تو کو مار ڈالوں گا یہ بتایا اب میں رات بھر سوچتا رہا کہ کیا وہ فخار بھیڑیا تھا پولیس افسر وہ اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا اس کو وہ پولیس افسر کیا اللہ کا پتا کیوں نہیں تھا وہ کوئی بھیڑیا تھا ایسا تو میں اس وقت بات کیا ہے پھر میں اس کو سمجھا کہ مسلمانوں کا مزاج ہے ہمیشہ نیگیٹو باتیں کرتا جیسے کہ مسلمانوں کے پرچے ہمیشہ نکالتے ہیں کہ وہاں یہ ظلم ہو رہا وہاں یہ ظلم ہو رہا ہندو مسلم ہٹ تو یہی وہ کر رہے ہوں گے اس نے منع کیا ہوگا اس سے کمرہ رائٹ ہو جائے گا کہ کیا کر رہے ہو تو نہیں مانے ہوں گے تو اس نے بطور دھمکی کے کہاں ہوگا یہ نہیں تو سچ مچ گولی مارے گا اس کو اب اس کو کس طرح انہوں نے بین کیا سارے مسلمان یہی کر رہے ہیں وہاں بھی یہی کیا ہوگا انہوں نے کہ رائٹ وے میں چیزوں کو نہیں کیا ہوگا انہوں نے اکثر لوگوں نے یہ بات افسر کہ اکثر لوگوں نے جو میں نے محسوس کیا کہ وہی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف ہے سب پورا ملک ہر کوئی میڈیا بھی سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ سب خراب ہے پولیس بھی مخالف سرکار میڈیا میڈیا ہر کوئی مخالف نہیں میڈیا ایک انڈسٹری ہے جو نیوز باہر ہوگی وہ نیوز پروڈیوس کرے گا نیوز آپ کریٹ کرتے ہیں میڈیا نیوز نہیں کریٹ کرتا ہم مسلمان اگر وائلنس کریں گے تو کیا وہ کا کے بڑا چھاپے گا وہ مسلمان خود جو کرتے ہیں وہی میڈیا میں فلیکٹ کرے گا میں میڈیا کو ذرا بھی نہیں دیتا موچا خوشحالی ہمارے لیے میڈیا کلچر نہیں کسی کا ہسٹائل بن جائے وہ میڈیا کے کلچر ہی نہیں کسی کا ہسٹائل بن جائے میڈیا کلچر ہے نیوز لینا نیوز کو سیل کرتا ہے وہ اس کو چھاپنا تو آپ کہتے ہیں ہمارے خلاف ہمارے خلاف آپ نے ایسی نیوز کیوں کریٹ کی کہ میڈیا کو چھاپ اب میں آپ کو اپنی ذاتی مثال دیتا ہوں من آیا دلی نائنٹین سکسٹی سیون میں سکسٹی سیون میں تو اس وقت یہاں انڈیا میں کئی پرچے نکلتے تھے اس کے بعد بھی کئی پرچے نکلے جیسے ریڈینس ہے بلی گزٹ ہے نیشنل گارجین ہے کئی انگلش پرچے نکلتے تھے تو میں کہتا تھا لوگوں سے کہ یہ انگلش پرچے جو ہے بالکل ورتھ لیس ہے آپ کو کچھ بات کہنا تو آپ کو نیشنل ڈیلی آنا پڑے گا آپ ہی لیں گے آپ ہی پڑھیں گے فرق فائدہ کیا انڈیا پڑھتا ہے تو میں نے کہا جو نیشنل ڈیلیز ہے جس کو انڈیا پڑھتا ہے اس کو آنا پڑے گا انڈیا میں تو لوگوں نے کہا یہ خواب و خیال کی بات ہے انڈیا ٹائمس آف انڈیا آپ کے بعد کبھی نہیں چھاپے گا ریڈیکول کرتے تھے ریڈیکول کرتے تھے آج ٹائم میرا آرٹیکل بیس چھاپتا ہے ابھی کل چھاپا ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے میں نے ریڈ کیا dispassionately dispassionately read کیا کہ کیوں مسلمانوں کی چیزیں وہ نہیں چھاپتا کیونکہ مسلمان صرف اپنے گریویشن پیش کرتے ہیں صرف ظلم کی بات ہے ڈسکریمیشن کی بات ہے کیوں چھاپے ہوئی کوئی ہیلدی کنٹریبیوشن چھاپیں گے جتنے مسلمان تھے سب بس یہ ظلم ہو رہا ظلم ہو رہا میں نے کیا کیا میں نے ایسے مضامین لکھے جس میں کچھ میسج تھا جس میں کچھ اسپرچل ڈوز تھا جس میں زندگی کا کوئی پازیٹو پرنسپل تھا اس وقت میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہوں کم ہم سے آرٹیکل اس کا جو کالم ہے اسپنگ کالم میں یعنی ہندوؤں کے ٹاپ کے لوگ اسے اس میں زیادہ میرے پڑھایا تھا کیوں اس کے لیے میں نے ان کے مائنڈ کو پڑھا اور نیشن کی ضرورت کیا اس کو سمجھا اور میں نے بہت ہی پازیٹو یعنی مسلم مسلم نہیں بتایا میں نے تو دیکھیں کوئی بھی انسان ہو آپ ہو یا یہ ہو ہر انسان کا سب سے بڑا اسٹرانگیسٹ جو اس کے اندر ابھی آج میں نے ان کو سمجھایا وہ سیلف انٹرسٹ سب سے زیادہ جذبہ جو ہے سیلف انٹرسٹ اس میں کوئی ایکسپشن نہیں اس آدمی کو جاننا چاہیے کہ بس سیلف انٹرسٹ سرو ہو رہا ہے آپ سے نہیں دے سکتے اس کو اپنے سیلف انٹرسٹ دیجیے تو ہم کیا ہم کیا کہتے ہیں ظلم بتاتے ہیں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ظلم کیا بلا کچھ ہمیں دو قرآن میں ایک آیت ہے اسی معنی میں وہ اما فیم کو یعنی جو گیور ہوتا ہے اس کو دنیا میں جگہ ملتی آپ گیور بنیے آپ تو پروٹیسٹنٹ بنی سارے لوگ جو لکھتے تھے وہ پروٹیسٹ کی لینگویج میں لکھتے تھے کمپلین لینگویج میں نے کیا کیا میں گیور بنا اس کو پڑھ کر آدمی سمجھتا ہے مجھے کچھ ملی جسے میں نے کل جو چھپا میرا آرٹیکل جی۔ اس میں نے دیکھا کہ ہر آدمی کے اندر بائی نیچر ایک ہیرو ہوا ہے اس ہیرو کو ڈسکور کرو تو تم بھی ہیرو تمہارا چھپا ہوا ایک ہیرو اس کو دریافت کرو تو تم بھی ہیرو ہو تو یہ ہر آدمی کی چیز ہے تو میں نے ایسی چیزیں لکھنا شروع کیا جس کو ہر ایک نے سمجھا کہ تم میرے فائدے کی بات ہے تو دوسرے کے لیے گیور بنی گیور آپ تو بنے ہوئے پروٹیسٹنٹ تو کس کو دلچسپی ہے آپ کے گھر میں اگر چار بچے ہیں تو جو بچہ پروٹیسٹنٹ بنا نہیں ہوگی جو گیور ممبر بنے گا آپ کی فیملی کا جو گیور ممبر دلچسپی ہوگی آپ خواب کا شکایتیں کرتا ہے توڑ پھوڑ کرتا اسے نہیں تو میں اس رات کو سمجھا کہ مجھے انڈین سوسائٹی کا گیور ممبر بنا پروٹیسٹنٹ ممبر نہیں تو آج مجھے آپ کو پتا ہے کہ ان کے یہاں جو جو گرو ہے مجھے نمبر ایک بنا رکھا ہو سب سے زیادہ میرے آرٹیکل پڑھے آتے ہیں آپ جب چاہے چیک کر لیجیے تو میری بات پکڑے آپ نے اگر آپ کو جینا ہے کہیں چاہے پاکستان ہو یا انڈیا ہو عمر بنی پروٹیسٹنٹ بنے گا تو کوئی نہیں پوچھتا آپ کو کوئی نہیں پوچھتا آپ کو